تو آپ دیکھ ساتھ خطاب ہو ان کے بارے میں کچھ ذکر ہو تو غیر منتادین کے چار اقسام ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہ مانگو بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بناو بناؤ وسیلے نیک بندے ملائک جنات کواکب وغیرہ وغیرہ یا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ تعالیٰ نے ان کے سپورٹ کیا ہے یہ ہمارے آلہ ہے تو جگڑا الوحیت پہ تا معاہدین یہ کہتے تھے کہ لا اور حاجت پورا کرنے والا اللہ ہی ہے اور مشرقین کا عقیدہ یہ تھا کہ الا اور حاجت پورا کرنے والا اللہ کے بغیر اور بھی ہے اور اس پر ہم نے پرانی کریم کی کئی آیات بطور مثال پیش کیے مشرقین کے چار اقسام تھے اور اب بھی ہیں مشرقین بلعباد صالحین وہ مشرقین جنہوں نے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹہرایا مشرقین بالملائک وہ مشرقین جنہوں نے فرشتوں کو ملائک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹہرایا مشرقین بل جنہوں نے چاند سے تارے سورج کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹہرایا اور مشرقین بالجن جنہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹہرایا تھا اور ان کے مثالیں ہم نے قرآن کریم میں پیش کی پھر شرک کے دو اقسام تھے شرک اعتقادی اور شرک فیلی شرک اعتقادی کے چار اقسام تھے شرک الم شرف تصورف شرف دعا اور شرف العبادت شرک شرف العلم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم میں کسی اور کو شریک ٹہرائے شرف تصرف یعنی تصرف میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریف ٹھہرائے جس کو عام مالک نفع اور نقصان کے جانے شرف دعا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو کسی اور کو اسی طریقے سے پکارے اور شرف عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت ہے وہ کسی اور کیلئے لیے تو کبھی کبھار کسی آیت میں شرف علم کا رض ہوگا کسی میں شرف تصرف کا عرض ہوگا کسی میں شرف دعا اور کسی میں شرف عبادت کی تردید ہوگی دوسری قسم شرک شرک فیلی اور شرک پھیلی کے دو اقسام معظم اللہ تعالی کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹہرانا اور حرام کو حلال ٹہرانا تعلیل ما حرم اللہ اور تحریم ما احل اللہ اور اس کی مثالیں ہم نے پیش کی پھر یہودیوں کا تذکرہ کیا ان کا تاریخ اور ان کے صفات قبیحہ تو کبھی کبھار کسی آیت میں اللہ تعالی یہودیوں کی تردید کرتا ہے اور ان کی صفات قبیحہ ذکر کرتے ہیں اسی طرح نصارہ کی اور پھر منافقین کے دو اقسام ہم نے بیان کیے منافق اعتقادی اور منافق عملی منافق اعتقادی کی سزا بھی ہم نے ذکر کی قرآن کریم ان المنافقین فی الدرگ الاسفل من النار اور ان کی تعریف کی کہ منافق کون ہے اور منافق پھر ہم نے یہ بتا دیا کہ قرآن کریم اہم مضامین جو بیان کرتے ہیں وہ آٹھ ہیں اس میں چار اصول مہمہ جس کو ہم مقاصد اربع عالیہ کہتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ ان سے پہ تعبیر کرتے ہیں وہ اس بات التوحید اس بات اور صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت اور چار ہے مددات جو ان چاروں کی تائید کے لیے اور تقویت دینے کے لیے ہیں وہ الجہاد فی سبیل اللہ تعالی فی سبیل اللہ تعالی ال تنظیم اور الاداب اس بات التوحید چونکہ اہم مسئلہ تھا سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے جب مبوس فرمائے تو انہوں نے اسی مسئلے کو سب سے پہلے بیان کیا یا قوم عبد اللہ من الہ غیرو اس مسئلے کی اتنی اہمیت ہے کہ دوسرے مسائل جو قرآن کریم نے ذکر کی ایک ایک عنوان سے ذکر کیا زکاة سے نماز سے حج کے نام سے عمرہ کے نام سے لیکن جب توحید کا مقام آتا ہے تو مختلف عنوانات کے ساتھ اس کو ثابت کیا کبھی بعنوان اعلان کبھی بعنوان تحمید کبھی بعنوان تصویر اور کبھی بعنوان برکت اور اس پہ ہم نے قرآن کریم کی مثالیں پیش کیے جیسا کہ قرآن کریم نے مختلف عنوانات کے ساتھ اس کو ثابت کیا تو توحید پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں مشرقین کی طرف سے اس کے جواب آدمی دیے کبھی مشرقین لڑتے اور جگلتے ہیں معاہدین کے ساتھ لڑتے اور جگلتے ہیں کبھی الانکار کبھی الحسومت اور کبھی الانکار کبھی اتباع الابا کہ ہم باپ دادوں کے طریقے پہ جا رہے ہیں آپ کی بات کو نہیں مانتے اتباع الابا کبھی اتباع الزن کبھی التقول علی اللہ اور کبھی الافتراء علی اللہ تعالی اور کبھی القیاس الفاسد دوسری مضمون اسبات اور رسالت تو اس کو بھی قرآن کریم نے بڑے بست اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور انبیاء سلام پہ جتنے اعتراضات تھے جناب رسول اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر کیے مالیات اور یمشی فلسات وغیرہ وغیرہ اسی طرح صداقت الکتاب پہ اعتراضات اور اس کے جوابات اس بات قرآن کریم نے ساتھ ذکر کیا کمالک الخروج اور اس کی تفصیل ہم نے پہلے دروس میں کی پھر چار الجہاد فی سبیل اللہ تعالی تو جہاد کے تیرہ اقسام ہم نے اشارہ کیا پھر جہاد کے تین منازل تھے پہلی منزل مجاہد اور سپاہی کی تربیت اور اس کے لیے دس اصول اگر مجاہد تربیت یافتہ ہو لیکن ملک میں فساد ہو تو پھر وہ سمادان پہ لڑ نہیں سکتا تو ملک کے اندر امن کے لیے چار اصول اور ہم نے ذکر کی اگر ملک میں اندرونی بھی امن ہو مجاہد بھی تربیت یافتہ ہو لیکن اس کے اپنے گھر میں فساد اور دنگا ہو تو پھر بھی وہ سرحدات پہ نہیں لڑ سکتا تو گھر کے اندر امن کے لیے سورہ بقرہ میں اٹھارہ اصول اور اس کی نشاندہی ہم نے کر دی پھر جب مجاہد تربیت تربیت یافتہ ہو گھر میں امن ہو ملک میں امن ہو تو میدان جہاد میں وہ کیسے لڑے تو اس کے لیے انفال میں قوانین نصبا اور ہم نے ذکر کیے اور اس کے لیے مبادی ابتدائی حالات اوامر و مومن کے صفات ہم نے ذکر کیے امیر کے لیے شروط اور پھر امیر کے پاس جب فتح یا شکست ہو تو امیر کے لیے قوانین اور ذکر کیے الانفاق فی سبیل اللہ تعالی یہ بھی ہی بیگ ویسے دوسری مضمون تھی اور الانفاق فی سبیل اللہ تعالی قرآن کریم نے مستقل اس مضمون کو مختلف صورتوں میں ذکر کیا اور اس پہ ہم نے سورہ حدید کے اشارے کیے ترغیب فانج الخمسا اور منفقین کے دو اقسام پہلی ہوں کہ منفقین فی سبیر اللہ اور دوسرا منفقین فی غیر سبیر اللہ جو ریاکاری کیلئے کے لیے مال لگاتے ہیں اور ان کے مثالیں تیسری مضمون تھی اب تنظیم تو تنظیم پہ کل ہم نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کے اصول ذکر کیے کہ تنظیم کے لیے پانچ اصول آل عالمان میں اور تین قاعدے بلد آئی نظین آمنو سورة المجادلہ میں اور جماعت کی اور بچانی کے لیے انفال میں پانچواں قانون لا تتخلو بطانتا من دونکم اور اس کی وجوہات لا خبالا ودوما انتم البغضاء من وما تفي صدورهم اكبر تو اللہ نے فرمایا قد کرایا کر بنا میں نے آپ کو ان کی نشانیاں بتا دی اگر تمہارے اندر عقل ہو اور پھر سورت المجا نے لفظ علم تین بار لایا اور منافق کی تردید کی کہ جماعت کے مقابلے میں جماعت بنائیں گے شورا کے مقابلے میں شورا بنائیں گے اور ان کی شورا اور ان کی میٹنگ اور ان کا اجلاس صرف دنگا اور فساد اور رسول کے رسول کے بارے میں ہوگا تائید کے بارے میں نہیں ہوگا اور اس کا تذکرہ کیا چوتھی مضمون الاداب کہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنا چاہیے جماعت کے اندر اور اس پہ ہم نے صورت الحجرات کے قائد بیان کی جو لزیائی لذین عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ ایک دوسرے کا احترام اور قدر کرتے رہو ایک دوسرے کا تمسر ایک دوسرے کی بے عزتی ایک دوسرے کا مزاج نہ اڑاؤ اور اگر کوئی بے اعتبار بندہ تمہارے پاس خبر لے آئی کسی کے خلاف تو اس کی تحقیق کر لو اور قوانین قائد ہم نے ذکر کیے آج کے سبق میں ہم قرآن کریم کی اس بات کے طریقے بتاتے ہیں کبھی کبھار آپ ایک میں سوچیں گے تو اس میں اس بات کا کوئی طریقہ قرآن کریم نے اپنایا ہوگا قرآن کریم جب مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کے چار طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے الدلائل العقلیہ دوسرا ہے الدلائل النقلیہ اور تیسرا ہے الدلال الوحیہ اور چوتھا ہے الحلف قسم یعنی کبھی کبھار قرآن کریم جب کوئی مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس پہ دلال اقلیہ بیان کرتے ہیں تو آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں دلائل اقلیہ تو نہیں دلائل اقلیہ تین قسم کے ہیں دلائل اخلیہ یعنی وہ دلائل جسے عقل سلیم تسلیم کرے اور یہ تین قسم کے ہیں یعنی ان کے مقدمات ان کے صغراء اور گبرا مسلم ہو اگلے سلیم کے نزدیک یعنی ہر کوئی مانتا ہو جانتا ہو اس کو دلائل اقلیہ کی تین اقسام ہیں پہلی قسم ہے دلائل اقلیہ محضا اس میں قسم کا اعتراف نہ ہو بس صرف دلائل اقلی امان سا یعنی وہ دلیل پیش کر دیں جس کے مقدمات مسلم ان دل قسم ہو بس دوسری ہے دلال اخلا الامیہ مشکل قسم دلال الزامی یا مسکت للخصم یعنی ایسے دلال یا جس میں خسم پہ الزام ہو اور وہ چھپ جائے اسے سوال ہو اور جواب بھی نہ دے سکے بس اس کا منہ بند ہی بند رہے گا اور تیسے قسم ہے دلائل اخلیا اعترافیہ دلائل دلال اعترافیہ یعنی وہ دلائل اقلی جس بھی خسم اقرار کرے اعتراف کرے ان سے پوچھ لے اور وہ ماننے کا اقرار کرے ان تینوں کے چند امثلہ بطور مشت نمونہ خاروار ہم پیش کرتے ہیں پہلی قسم کے دلائل اقلیہ وہ دلائل جو عقل سلیم کے مطابق ہو اور عقل سلیم مانتا ہو سورہ نال آج نمبر تین نکالی ہے سورہ نحل آج نمبر تین سورہ نحل آیت نمبر تین خلق السماوات والارض بلاک پہلے مسئلہ بیان کیا مسئلہ یہ انہو لا الہ الا نہ ان لا الا انا نفتگن کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں میرے بغیر ان لا الا انا نفتگن کوئی دوسرا حاجت پورا کرنے والا نہیں سوا میرے تو مجھ سے ڈرو اب اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل عقلی اخلی اب پہلی دلیل خلق سماوات والارض بالحق پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے اظہار کی لیے بلا اظہار ہلاکا خلق دیول والارض بلاک پیدا کیا یا آسمانوں کو اور زمین کو حق ازار لیے تالا اما یشرکون بلا ترے اسے جو یہ حصے دار ٹھہرا دیں اللہ کے ساتھ مسئلہ توحید پہلے ذکر کیا نہ اب اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل اخلی وہ ذات آجات برا پورا کرنے والا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جس نے زمین کو پیدا کیا اوپر دیکھو آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے تمہاری اوپر چھت نیچے دیکھو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرش زمین پیدا کیا ہے اشارہ اس بات کے طرف کہ میرے گھر میں رہتے ہو تمہاری اوپر چھت بھی میرا ہے تمہاری نیچے فرش بھی میرا ہے میرے گھر گھر میں رہتے ہو میرے کمرے میں رہتے ہو اور پھر میرے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہوں تعالی اما یشرکون بلا ہے اسے جو ایسے دار اللہ کے ساتھ ٹہراتے ہیں پھر دلیل میرے گھر میں رہتے ہو اور تمہیں کس نے پیدا کیا خلق الانسان من نطفہ پیدا کیا انسان کو ایک بون سے فیضا ہوا خوبین تو یا کہا کہ انسان جگڑنے لگتا ہے اعلانیہ اشارہ کیا اس طرف کہ میرے گھر میں رہتے ہو میرے کمرے میں رہتے ہو میں نے تمہاری اوپر چھت بھی بنائے تمہاری نیچے فرش بھی بنایا ہے اور تمہیں بھی ایک بون سے پیدا کیا ہے اور پھر تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو کسی بھی تمہیں پیدا کیا پھر باہر تھوڑا سا دیکھو خَلَقَا خلا لگیا جب منا منا تَاكُلُونَ ان جانوروں چوپایوں کو پیدا کیا ہے اس کے لیے تمہاری اس کو تمہاری لیے اس میں سامان بچاؤ کا وہ منافع اور دوسرے فائدے وہ منا تا کلون اور انہی میں سے باس کو کاٹی بھی ہو وہ لگیا جمال نہیں نہ وَحِنَا وہی اور تمہاری لیے اس میں رونق ہے جب بھی شام کو لاتے ہو تم اور جب بھی صبح لے جاتے ہو تم دیکھو جانوروں کو کس نے پیدا کیا اور یہ تمہارے مزی کے لیے تمہارے مسرتوں کے لیے تمہاری خوشیوں کے لیے میں نے پیدا کیے وہ تھا ملو تالکل گونو اور اٹھا کر لے جاتے ہیں جانور باری بوجھ تمہارا کسی بستی میں جس تک تم پہنچ نہیں پہنچ سکتے مگر مشاقت میں ڈال کر اپنے آپ کو ان ربکم لرعوف الرحیم بے شک رب تمہارا بڑا نرمی کرنے والا محربان ہے تمہیں پیدا کیا تمہارے لیے کمرہ پیدا کیا اور پھر بھی تم میرے ساتھ اوروں کو شریر ٹہراتے ہو پھر دلائل اخلیہ اخ لیا ول خیلا وزینا اور گھوڑے اور خچر اور گدے اس لیے تاکہ سواری کرو تم اس پر اور نمائش کے لیے وہی عقلوں کو مالا تالمون اور پیدا کرتے وہ جن کو تم نہیں جانتے یہ ساری کی ساری چیزیں کس نے پیدا کیے ہیں آت نمبر دس ویان زلان سمائی ماں اللہ شَرَابٌ شرابن شَجَرٌ بھی تُسِيمُونَ یا اللہ وہ ذات ہے جو برساتا ہے اوپر سے بارش تمہاری لیے ہے اسے کچھ بینی کی لیے اور اسے طرح پودے اگتے ہیں جس میں تم جانور چراتے ہو دیکھو آسمان کے طرف سے پانی کل سمرات اب قرآن کے دلائل کو دیکھو کیسا ربط اور کیسے مزے کے ساتھ بیتو لکم بی زرا و زیدونا و نخیل و الاناب اگاتا ہے اللہ تمہارے لیے ایسے فصلیں اور زیتون اور کھجورے اور انگور و ان گلس میں بلا شبہ نشانی ہے عبرت کی اس قوم کے لیے جو سوچ اور فکر کرے یا تفکر سوچ اور فکر کرے قرآن میں سوچو گے رات اور دن اور سورج اور چاند و نجم مسفرا اور ستارے تابیدارے اللہ کے حکم کیے ستارے اللہ کی تابدار دار تب نی ولست تدری ورب النجم نگنی ما ہن تم ستاروں پہ اپنا قسمت معلوم کر رہے ہو اور تمہارے تمہیں پتا نہیں ہے کہ ستاروں کا رب جو چاہے وہی کرتا ہے یہ اللہ کی تابدار ہے <clears throat> وَسَخَرَ لَكُمُ میلا وَالنَّارِ اور رہی کیے تمہاری دیئے رات وَالنَّارَ آ اور دن وہ شمسا سورج اور چاند مسا تمبے امرے اور ستارے رابارے اللہ کے حکم کے ان نبی ذالک آیا دل یعقلون بے شک اس میں بلا شبہ دلائل اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں پہلے فرمایا لقوم یا اور پھر فرمایا لآیات دل کو میلون جو سوچتے ہیں اللہ کی دلائل میں جن میں عقل ہو تو وہ سمجھتے ہیں وہ اسے عبرت لیتے ہیں اور جو بے عقل ہو وہ نہ عبرت لیتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں پھر وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي فلا دیں مختلف اور وہ جو پیدا کیے تمہارے لیے زمین میں مختلف و مختلف رنگوں کی چیزیں ان نبی الایات لیا یتذکرون لکھونی تتم لائے مختلف یقینا اس میں بلا شبہ نشانی عبرت کی اس قوم کے لیے جو عبرت حاصل کر ہیں پھر دلائل وہ وی سفر بارہ لتا گلو مینو لہمن تو محافرہ بھی اللہ گن تشکر وہ ولزی سفر الہ اور اللہ جس نے تابع کیا ہے سمندر لیتار گلو من لحمن تریا اس لیے تاکہ کاؤ تم اس میں سے گوشت تازہ مچھلیاں پکڑتے ہو اور کاتے ہو وَتَسْتَ خِرِجُو مِنْ وَيْلِيَةً تَلْبَسُونَا اور نکالو تم اس سے زیورات جنہیں استعمال کرتے ہو تم وَتَرَ الْفُلْقَ مُعَاخِرَ فِيهَا اور دیکھتے ہو تم کشتی کو جو پیچھے کر دیے لہروں کو پار دی ہوئی اس سمندر میں بولے تو فضلے اور تاکہ تلاش کرو تم فضل اللہ کا یعنی رزق حلال وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تشکرون اور ضرور تم شکر ادا کرو خدا کا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تشکرون کہا یہ دلائلی نعمتیں میرے طرف سے ہیں میں نے آپ کے اوپر نعمتیں کی تمہاری اوپر میں نے چھت بنا دیا تمہارے لیے میں نے فرش بنا دیا تمہیں میں نے ایک بون سے پیدا کر دیا تمہاری لیے میں نے جانوروں چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے فائدے اور بچاؤ کا سامان میں نے تمہاری لیے اسے مسرتیں پیدا کی میں نے تمہارے لیے گوڑے اور خچر پیدا کیے میں نے تمہارے لیے گدے پیدا کیے تاکہ تم اس پر سوار رہو اور زینت اور نمائش کے لیے میں نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا میں نے تمہارے لیے فصلیں اگائی وزیتون والآناب میں نے تمہاری لیے اگائی کھجورے اگائی والآناب انگور کو دیکھو میں نے کتنا خوبصورت چیز بنایا اس کے اندر پانی ڈالا یہ کسے پیدا کیے میں نے تمہاری لیے لیلو نہار پیدا کیے رات کو آرام کرتے ہو اور دن کو اپنی لیے رزق کے کماتے کما میں نے تمہارے لیے سورج اور چاند پیدا کیے میں نے تمہارے لیے ستارے مسخر کر دیے میں نے تمہارے لیے زمین میں مختلف رنگوں کے میوجات اگائے میں نے تمہارے لیے سمندر تابی کیا میں نے تمہارے لیے اس میں تازہ تازہ گوشت پیدا کیا میں نے تمہارے لیے اس میں زیارات پیدا کیے میں نے تمہارے لیے کشتی تابی کی لال لگم تشکرون ضرور تم شکر ادا کرو تو تم نے کتنا شکر ادا کیا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا اس کے صفات کو تقسیم کر دیا ہر شخر قرآن کبھی کبھار فرماتے تھے اخوان سے اخوان سے دروان فکان تم سے صعبات دن ولكن في فؤادي وقالوا قد سبت لنا قلوب فكانوها ولكن انودادي واخوان حسدهم دروان فكانوها ولكن فكانوها ولكن في فؤادي میرا گمان تھا کہ میرے بہت سے شاگرد ہیں میرے بہت سے ساتھی اور راکین ہیں اور میرا گمان تھا کہ اے میرے لیے بچاؤ کا سامان ہے لیکن وہ میرے لیے نہیں میرے دشمنوں کے لیے بچاؤ کا سامان بن گیا وہ اخوان دروان اخلت وہ ہو گئے لیکن میرے دشمنوں کے لیے بچاؤ کا سامان وہ ہندو سے آمن صاحب فکانوا ولیکن وی اور میرا گمان تھا کہ میری چیر ہے میں اسے دشمنوں کو ماروں گا وہ تیر تھے لیکن میرے دل میں آ لگے وقالو قد سفت مننا قلوب فکانوا ولیکن انوی دادی اور یہ مجھے کہتے تھے کہ ہمارے دل بہت صاف ہے ہاں یقیناً صاف تھے لیکن میری محبت سے صاف ہو چکی تھی ان کی محبت کسی اور کے ساتھ تھا اسی طرح اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری لیے اتنی نعمتیں پیدا کی میرے گمرے میں رہتے ہو میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہاری لیے جانور پیدا کیے میں نے تمہاری لیے دریا مسخر کر دیے میں تمہاری لیے بارش برساتا ہوں میں نے تمہاری لیے مختلف رنگوں کی میوجات پیدا کیے لال لکھنؤ تشکرون تاکہ تم ضرور شکر ادا کرو پھر اللہ نے فرمایا بکم وانا نارن لال گمتا اور رکیے زمین میں مضبوط پہاڑوں انتمی تاکہ ہلنے ہلنے نہ لگے تم پر ونار اور جاری کی نیرے وہ اور بنا رکھے راستے لعلکم تحتدون وعلامات وعلامات اور بھی بہت سارے ہیں اللہ کی وحدانیت کے کی وہ بن نجم ہم گا اور ستاروں سے یہ راستہ معلوم کرتے ہیں ستاروں کی تین فائدے ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں ہی کہ اسے راستہ معلوم کرے ستاروں کی تین فائدے ہی کہ اسے راستے معلوم کرے دریا میں جب پہلے لوگ جاتے تھے تو ستاروں کے رستے سے جاتے تھے ستاروں کے سال سے رستہ معلوم کرتے تھے دوسرا یہ کہ شہاب مبین یہ اسے شیطانوں کو مارتے ہیں اور تیسرا اس کا یہ کہ زینت کی القد یم سماج دنیا بھی مساوی ہے فائدہ قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ اسے قسمت معلوم کرو کہ تمہارے قسمت کا ستارہ فلا ہے اور ستارہ گردش میں اور ستارہ فلائے ستارہ فلائے ویسے اپنے طرف سے کہا کے پرستوں نے بنا دیا ہے جب یہ دلائل پیش کیے کہ لکل لے کل اللہ پیدا کرنے والا ہر چیز کا صرف اللہ ہی ہے یہ دلائل آپ گن لیں اوپر آسمان کو دیکھو کس نے پیدا کیا نیچے زمین کو دیکھو تمہارے لیے فرش کس نے پیدا کیا اپنے آپ کو دیکھو تمہیں بون پانی سے کس نے پیدا کیا چوپا اور جانوروں کو دیکھو کس نے پیدا کیا اس میں جمال اور زینت تمہارے لیے کس نے پیدا کیا والخیل والبغال والحمیر گھوڑے کس نے پیدا کیے خچر کس نے پیدا کیے لیتر کبوا گدے کس نے پیدا کیے لیتر کبوا وزینہ وہ اخن کما لات اوپر سے بارش برسانے والا کون فصلوں کو درختوں پودوں کو اٹھانے والا کون زیتون کو اٹھانے والا کون کھجور کو اٹھانے والا کون انگور کو بنانے والا کون وہ سخرال تمہاری رات اور دن کو تابع کیا وشمس والقمر سول سورج اور کمر کو پیدا کرنے والا کون ستاروں کو مسخر کرنے والا کون مختلف رنگ گن و جات اور فروٹ اور پل پیدا کرنے والا کون سمندر کو تابع کرنے والا کون اس میں تازہ مچھلی پیدا کرنے والا کون زیورات پیدا کرنے والا کون کشتیاں پیدا کرنے والا کون والتا فی الارض رواسیا اور سامنے پہاڑوں کو دیکھو پیدا کرنے والا کون نیچے دریا کو دیکھو ندی کو دیکھو پیدا کرنے والا کون وعلامات وبالنجم هم يهتدون تو يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون کیسے دلائل ذکر کی جب مسئلہ ثابت کر رہا ہے دلائل کے ساتھ انسان کا عقل حیران رہ جاتا ہے خالق لکل شئن کل پیدا کرنے والا صرف اللہ اللہ کے بغیر کوئی پیدا کرنے والا نہیں خالق لکل شہنو اللہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے یہاں تک تو چلے مان لیا کہ خالق لکل شہنو اللہ اب شیطان بھی اپنا کام تو کرتا ہے تو شیطان وسوں سے ڈالتے ہیں خالق اللہ ہے لیکن عالم ہے صرف اللہ نہیں اور بھی ہے تو پھر دوسرے قسم کے دلائل ذکر کیے عالم بالکل اللہ پہلا ذکر کیا خالق اللہ شین اب ہم اپلو کو کم اللہ اپلو کو اب اللہ تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْسُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُرُ رَحِيمًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ عَلِمْ بِكُلْ شَيْنُ وَاللَّهِ اور اللہ جانتا ہے اس کو جو جباتے ہو تم اور اس کو جو ظاہر جس کو تم پکارتے ہو وہ نہ خالق ہے اور نہ عالم ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا اللہ کا کتاب کبھی کبھار شیخ القرآن فرما دیتے سلم حبیب و حالی کلاہما کلیالی میرے معبوب کے ظلف اور میرے حال دونوں ایک جیسے ہیں دونوں کالے ہو گئے لوگوں کے اعواز اور قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت لوگوں کا اعراض قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا کمال جب ایک مسئلہ ثابت کر رہا ہے تو ایسے انداز میں کہ خالق ہر چیز کا میں ہوں جن کو تم کو ہو وہ خود مخلوق ہے خالق نہیں ہو سکتے اور عالم بالکل اسے میں ہوں جن کو تم پکار دے ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں وہ کیسے تمہارے لیے حاجت روا بن سکتے ہیں اور تمہارے لیے حاجات پورا کر سکتے ہیں کریں امواتن غیر شرون ایانا ایا نا غیر احیائن تو حاصل الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد قرآن کریم کا یہ ربط اور مناسبت دیکھ لیں اور یہ ان لوگوں کو نظر آتے جنہوں نے پنجیر کا پانی پیا ہو پنجیر کا پانی نہیں پیا اس کو پتہ نہیں لگتا ان کی چشمے نہیں اینک نہیں اینک لگاتے ہیں ہم ان کو الہکم الہ واحد پہلے قسم کے دلائل خالق لکل شہنو اللہ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اوپر دیکھو نیچے دیکھو دائیں دیکھو بائیں دیکھو آگے دیکھو پیچھے دیکھو سامنے دیکھو یہ سارے کے ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہے خالق لکل اللہ پھر تسرون و ما تولنون عالم بکل کل و اللہ ظاہر کردے ہو اللہ جانتا ہے چھپا دے ہو اللہ جانتا ہے تو تم جس کو پہ بولتے ہو جس کی عبادت کرتے ہو جسے مدد مانگتے ہو جس کے نام پہ منت اور نظر نیاز دیتے ہو لا یخلقون ہے ان یخلقون اور عالم کل اللہ جو حی لائے مجھے اور جن کو تم پکار دو اموات غیر احیاء وما یسرون ایانا یبسون ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں ہے جب خالق اللہ ہے عالم بکل شین اللہ ہے الہکم الہ واحد تو تمہارا الہ تمہارا عجب پورا کرنے والا الہ واحد ہے ایک اللہ عجب ہاں، پورا کرنے والا فالذین لائیو من بالآخرہ قلوبهم کلو وهم گرا اور جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر دل ان کا انکار کرنے والے توحید تو سے وہ مُسْتَقْبِرُونَ اور یہ بڑے سرکش پھر بھی یہ دلائل نہیں دیکھتی کہ ان دلائل کو دیکھ لو خالق لکل شیون اللہ ہو بکل شہن اللہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے عالم بکل شیم اللہ ہر چیز پر عالم اللہ یہ مسئلہ مان لو اور اگر تم نے یہ مسئلہ نہیں مانا تو تمہارا انجام کیسا ہوگا آج نمبر اٹھائیس دیکھ لیں آج نمبر آج نمبر اٹھائیس الذين تدفعهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا إن الله عليم بما كنتم تعملون یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتوں نے ان کی ایسی حالت میں روح نکالی تھی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی توحید کو نئی ایمان رہی تھی فالقو سلاما ما کننا نامن من سوء پھر اصلا کا پیغام بیجیں گے کہ ہم نے عمل نہیں کیا تھا کوئی برا ہم تو نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے فرشتے کہیں گے فَدْخُلُوا عَبْوَابَ جَهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيَا فَلَبَيْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ اور جنہوں نے یہ مسئلہ مانا یہ مان لیا کہ خالق لکل شین و اللہ عالم بکل شین و اللہ الہ و آجت روا صرف اللہ ہی ہے تو اس کا ان کا انجام وَكِيلَ لِلَّذِينَ تَقَوْمَا زَانْزَلْ رَبُكُمْ قَالُوا خَيْرًا اور کہہ دیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے خود کو بچایا تھا شرک سے کیا چیز بھیجی ہے تمہارے رب نے کہیں گی ایک بڑی خبر والی کتاب کانو کالو خیران خیر والی کتاب بڑے خیر والا کتاب تھا صبح سے اصل تک پڑھتے رہو نہ تھکاوٹ ہوتی ہے بیان کرنے والی کو نہ تھکاوٹ ہوتی ہے سننے والے کو خیر کی کتابیں اور ادھر خیرن منصوب کا ذکر کیا کیونکہ نزول کے قائل تھے انزل خیرن اور مشرقین نزول کے قائل نہ تھے اسی وجہ سے ادھر مرفول آیا قانو خیرہ

جن سے روح قبض کرتے ہیں فرشتے ایسے حال میں کہ وہ خوش ہوں تو ہی علامہ اقبال نے لکھا ہے نشان مرد مومن چمرگا چمر گا لب اوست میں مومن کی نشانی تمہیں بتاتا ہوں جب موت آئے اس کے ہونٹوں پر ہوتی ہے نشان مرد مومن با تو گویم چمرگاد تبسم بر لبیوز طیبین الذین تطافا هم الملائکت طیبین یقولون سلام علیکم یقولون سلام علیکم سلامتی ہو تم پر ملائکم کو سلام کرتے رہیں گے کیونکہ دنیا میں تو کسی نے مسجد میں نہیں چھوڑا مدرسے میں نہیں چھوڑ دیتے تم موحدین و پتری ہو ہاں، تمہاری لیے ہمارے مدرسے میں جگہ نہیں تمہاری لیے ہمارے مسجد میں جگہ نہیں لیکن قیامت کے بعد فرشتے ان کو سلام کرتے رہیں گے یا گرم سلام موت کے بعد فرشتے سلام کہتے رہیں گے اٹھ خلو بما كنتم تتوسلون بالزوات سلونے یہ لکھا ہے ہاں؟ میرے قرآن میں تو بما كنتم تعملون تمہارے قرآن کریم میں کیا لکھا ہے ہاں؟ وسیلے پکڑتے ہیں میں صاحب زادہ ہوں اور میں پیر زادہ ہوں اور میں زیادہ ہوں اور میں زیادہ اس سے کام نہیں ہو سکتا اپنے عمل کا سے کام ہوگا اپنا عمل تمہاری لیے ہوگا اٹھو نہیں بِمَا كُنْتُمْ بنا داخل ہو جاؤ جنت میں اس کے حساب جو تم نے کیا تمہارے عمل کی وجہ سے اگر وسیلہ ہو تو من طاعت و ترک گنماشی نیک عمل اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ نیک عمل ہے من فعل طاعت و ترک گنماسی نیک عمل اور گناہ کو ترک کرنا یہ نعمت ہے اور یہ نعمت تمہارے لیے درکار ہوگا پھر اسی طرح دلال اقلی یا محضا نال آت نمبر پینسٹھ نکالیے دلال اقلی یا محضا یا میں منہ خروار پیش کرتے ہیں رمضان میں ہم تفصیل سے یہ سارے دلائل کو جمع کر کے بیان کرتے ہیں ولہؤلان ماء آیت نمبر تین سات سورے ناہل ولہؤ ام زلان سمائی کے لہذا باد ہم ہوتے اور اللہ برسات آئے اوپر سے پانی پھر تازگی دیتا ہے پانی کے ایک فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے اسی وجہ سے قرآن کریم کی تشبیح اکثر پانی سے دیتا ہے اور آگ سے دیتا ہے آگ میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے آگ سے لوگ روشنی لیتے ہیں آگ سے پر لوگ کھانا پکاتے ہیں لیکن جب آگ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اور محلات کو جلاتا ہے اسی طرح پانی سے فوائد ہیں بہت سارے لوگ پیتے ہیں اسی طرح فصل اگتے ہیں زمین تازہ ہو جاتی ہے موسم مزیدار بن جاتا ہے لیکن جب پانی زیادہ ہو جائے تو پھر سیلاب بن کے لوگوں کو بہا لیتا ہے قرآن کریم کے فائدے بھی ہیں جو لوگ اس کو مان لے اس کو سمجھے اس کو پڑھے اس کے مفاہیم اس کے معنی کو سمجھے تو ان کے لیے فائدہ ہے اور جو قرآن کریم سے روکردانی کرے تو وہ علیہ ہو روکے قرآن کریم ان پر حجت ہوگی اسی وجہ سے قرآن کریم کی تشبیح اکثر جگہوں پہ آگ اور پانی کے ساتھ دیتا ہے والله من السماء ماء فايا بالارض بعد موتها ان في ذلك لآية لقوم يسمعون اور اللہ برساتا ہے اوپر سے پانی پھر تازگی دیتا ہے اس زمین کو اس کے سوکھنے کے بعد موتہا سوکھنے کے بعد فاہیا بالارض تو حیات زمین کے لیے ثابت ہے زوائن سے پوچھے کہ حیات اگر مستلزم سما ہو جیسا کہ تم کہتے ہو کہ حیات شہدہ جب حیات ثابت ہو گئی تو سما بھی ثابت ہو گیا تو اگر حیات مستلزم سما ہو تو پھر زمین بھی سن دیے پھر سما زمین کے لیے بھی ثابت کرو حیات مستلزم سما نہیں اور حیات کے مختلف اقسام ہیں حیات کے پانچ اقسام ہیں تعلق و بدن اس کے پانچ اقسام ہیں ایک ہے روح کا تعلق بدن کے ساتھ ماں کے پیٹ میں جب انسان ماں کے پیٹ میں ہو تو روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہے وہ زندہ ہے دوسرا ہے تعلق گرو بدن جب انسان دنیا میں آئے تیسرا ہے تعلق گرو بدن حالت النوم میں جب انسان سویا ہوا ہو اور چوتھا ہے تعلق گرو بدن برزخ میں اور پانچواں تعلق گرو بدن قیامت کے بعد اور ہر حیات کے احکام جدا جدا ہیں انسان ماں کے پیٹ میں زندہ ہے لیکن اس منہ سے کاٹ آئے نہ پیتا ہے اور نہ اس کو کوئی پتا ہے انسان جب حالت نوم میں ہو زندہ ہے لیکن اس کو دنیا کے حالات کا کوئی پتا نہیں ہاں جب خواب دیکھتا ہے تو جب خوشی کی خواب ہو خوش ہو جاتا ہے اور جب تکلیف کی خواب ہو تو اس میں سردی میں بھی پسینہ آتا ہے لیکن اس کو دنیا کے آلات کا پتہ نہیں ہوتا اسی طرح برزخی حیات ہے برزخی حیات ہم مانتے ہیں لیکن اس کے احکام جو ہے وہ دنیا کے احکام سے علاہ ہے اور اللہ نے فرمایا والا کلّا تَشْهُرُونَ ورنہ اللہ نے ولا تقولوا لمن تو ہے اور پھر فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون تمہیں اس کا پتہ نہیں کہ کیسے حیات ہے صاف بات ہے حیات ہم آپ صرف انبیاء کے حیات مانتے ہیں ہم کفار کے حیات بھی مانتے ہیں حیات برزخی اگر آیات برزخی نہ ہو تو ان کا عذاب کیسے دیا جاتا ہے حیات ہے لیکن حیات برزخی ہے اللہ نے صاف فیصلہ کیا ولیکن اللہ تشور تمہیں اس کا پتہ نہیں کہ کیسی حیات ہے بس بات ہی ختم ہو گئی اللہ نے فرمایا یرزقون فرحین بما تاہم اللہ من فضل رزق بھی دیا جاتا ہے اگر دنیاوی حیات ہو تو رزق بھی دنیاوی ہوگا دنیا میں جو رزق کہتا ہے تو پھر پہانا بھی جاتا ہے تو ادھر کہاں جاتا ہے اور اگر تم رزق وہاں کا مانتی ہو اسی برزخ کا تو حیات بھی اسی برزخ کا مان لو تو اس میں جگڑی کی کیا ضرورت ہے اس میں لڑنی کی کیا ضرورت ہے تو کوئی کہتا ہے کہ حیات ثابت نہیں اور کوئی کہتا ہے ممات ثابت نہیں اور اسے ایک بڑا جھگڑا بنا دیا ہے پنجاب میں اور اس کو جب آپ تقریر کرے اس میں یہ نہ کہے کہ مردی نہیں سنتے تو تقریر کا کوئی حیثیت نہیں ہے اور جب آپ کہے ویسے دلائل بھی نہ کر بس کہو کہ مردی نہیں سنتے تو شور مچاتے نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے حیات ثابت نہیں تو سارے کے آیا ثابت یہ کیا مسئلہ ہے ہاں حیات برزخی ہم بھی مانتے ہیں لیکن حیات دنیاوی نہیں آداب کی مشہور کتاب البدائے و سمائے میں علامہ کاسانی نے پہلے جلد کے آخری صفحہ پہ لکھا ہے فارما بھی آکانی دنیا فشہید و میتون دنیا کے آکام میں شہید میت لہذا لہٰذا سب سے وطن کا امراتو بعد انقضاء عزت ہے اسی وجہ سے عدد کے بعد اس کی بیوی دوسرے لوگ نکاح پہ لے سکتے ہیں اگر زندہ ہے تو پھر اس کی بیوی کیسے لے سکتے ہیں ہاں برزقی حیات ہے دنیای حیات نہیں حیات ماں نہیں اگر مستلزم سما ہوتا تو پھر زمین گیری بھی آپ سما ثابت کر لیں واللہ من زمن ماء فایا بالارض بعد موتها ان تل کو سماؤں میں دے دیکھے آسمان سے بارش برسانے والا کون زمین کو تازہ کرنے والا کون پھر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَى اور بے شک تمہارے لیے چھپائے مویشیوں میں ضرور عبرت ہے نسخے کم میں معافی بتونی ہے پلاتے ہم تم کو اس سے جو ہے پیٹوں میں ان کے من بین فرس و دم لبن خالصاً سارے لشاربین درمیان گوبر درمیان خون کی دودھ خالص خوشگوار پینے والوں کے لیے دیکھو جانوروں کو دیکھو گائے دیکھو بینز دیکھو بکری دیکھو ایک طرف اس کے پیٹ میں گوبر بدبودار دوسری طرف سرخون اور درمیان سے خالص سفید دودھ ایک طرف اور دوسری طرف خون اور درمیان میں سے بڑا خوبصورت اور بڑا سفید اور مزیدار دودھ یہ کس نے نکالے ایک ذات ہے جس نے پیدا کیے کہا ہے سبزگار خون اور درمیان یہ نے نکالی تمہارے لیے دوسرے کو جو کوئستانی تھا وہ پشتوں میں اس کو گالیاں دیتا تھا پتان بھی اس کو گالیاں دیتا تھا ہم نے جدا کی کوستانی کو میں نے پکڑا اس طرف لے گیا میں گالیاں دیتا تھا اسی میں وہ کوستانی میں شروع ہو گیا کوئستانی میں گالیاں دیتا ہے اس کو تمہاری اور ساتھ ساتھ جی نے اس کو چپکے سے کھان میں کہا کہ وہ تو تمہاری کوستانی نہیں جانتا تم کوستانی میں گالی دے تو کیا فائدہ اس کو میں چپ کر رہا تھا مجھے ایسا دیکھا کور کہنے لگا ظلمی نہیں رکھی گی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا اپنی زبان اپنی ہاں، دل ٹنڈ کر نہیں ہوتا جب اپنی زبان میں نہ بولے ہاں، یاو طرف تا وینی بل طرف خوش آیا روان دینا شہدہ شروع بھئی گی ہوتی اس کی وطا اللہ چاہ پیدا کری دی دیکھو سمجھ گار سے سفید پانی ایک طرف بگودار گوبر اور دوسری طرف سرخون اور اس کے درمیان سفید دودھ یہ کس نے پیدا کیے یہ تو چھوڑ دے وَمِن سَمَرَاتِ النَّخِلِ وَالْآنَابِ اور پھل کجور اور انگور کے تتخذون من موسا کرم اور حسنا اسے مستی والی چیزیں اور داروزی ذالک لآیت میاں لون یہ تو چھوڑ دے آگے جاؤ واہ النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا اور حکم کیا ہے رب نے تمہارے شاد کی مکی کو یہ کہ بناؤ پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں وہ شون اور یہ جھمپڑیاں بناتے اور یہ جو جھونپڑیاں بناتے ہیں آپ گھرے بنا بناؤ گلی من سمرات پھر کاؤ اور قسم کے پلوں میں سے فصل کی سو گنا کی زمانہ پھر ہونے راستوں پر اپنے رب کے آسان اور سار نکلتی ہے من بطونیا شراب مختلف الوانو فی شفاء للناس شاد کی مکی کو دیکھو پیائے پانی اور کھائے گلاب پھول اور اس کے پیٹ کے اندر میں سے دیکھو اور اس کے پیچھے کی طرف ہے زار آگے کی طرف ہے شاد یہ کارخانہ کس نے بنایا شاد کی مکھی کو دیکھو یہ کارخانہ تمہاری لیے کس نے بنایا آگے دیکھو مختلف الوانو شاہ کے مختلف رنگے فی شفاء للناس ان فی ذالکا لآیتا لقومی تفکرون یہ چھوڑو آگے جاؤ واللہ خلقکم سمیت توفاکم اور اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو پھر جانوں کو قبض کرتا ہے تمہارے بڑھاپے سے پہلے لَمُبَادَ عِلْمٍ المباد اور تم میں سے وہ لوگ ہیں جن کو پہنچایا جاتا ہے ناکارا کمزور عمر تک جس کا انجام ہی ہوتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد انجان ہو جاتا ہے ہر چیز سے ان اللہ علیم قدیر اپنے آپ کو دیکھو تم تے نوجوان تم تے بڑے تکڑی تے بڑے پالوان تم تے بڑے ذہین اور ہوشیار اور پھر تمہیں کمزور بنا دیا پہلے دو پاؤں چل رہے تھے اور ساتھ ساتھ آسانی ہے اسی چل رہے ہو یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ ایک ذات ہے جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے ہر چیز میں آپ سوچ لیں انقلاباتیں جہاں ہوا آگے سن لو انقلا جہاں جاؤزیا آگے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم ففم دنیا کے انقلابات تمہیں آواز دیتے ہیں ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم ففم کہ جان لو جان لو سو لو اس میں دیکھو گائے اور بینس کو دیکھو بکری اور بیر کو دیکھو اس کو کس نے بنایا ہے کھایا ہے سبزگار سے پیا سفید پانی اور پیٹ میں ایک طرف بدبودار گوبر اور دوسری طرف سرخون اور درمیان میں سے نکلتا ہے سفید دودھ شاد کی مکھی کو دیکھو کھایا ہے گوپول اور پیا ہے پانی پیچھے کی طرف ازار آگے کی طرف اشاد یہ کارخانہ تمہارے لیے کس نے پیدا کیا اپنے آپ کو دیکھو بڑے تکڑے نوجوان بڑے مضبوط اور پالوان اور بوڑھی ہو گئی کمزور ہو گئی بڑے ہوشیار اور اب بن گئے نہ سمجھو یہ انقلاب تمہارے اندر کس نے لایا واللہ فضلا بعض بہت حکمالآباد روز کو اب مثال پیش کیا کہ تم تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دولت دیا کچھ غریب ہے تو کیا تم میں سے جو مالدار ہے وہ اپنے مال میں غریبوں کو یہ سدا ٹہراتے ہو نہیں ٹہراتے تو میرے ساتھ میرے امیت میں اور سدار ٹھہرات وہ جالبنی اور اللہ نے پیدا کیا ہے تمہاری لیے تمہاری ہی جن سے بیویا اور پیدا کیے تمہاری لیے تمہاری بیویوں سے بیٹھے اور پوتے نواز سے ورزق دیا ہے تم کو ورزقکم من الطیبات اما دل باطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یفرون جب مسئلہ توحید کو دلائل اقلیہ کے ساتھ ثابت کر دیا تو پر رد مشرقین پر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْخًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيَا وَلَا يَسْتَتِيُونَ فَلَا تَدْرِبُونِ اللَّهِ الْأَمْسَالِ قرآن کریم کا عجیب انداز ہے جب مسئلہ ثابت کرتا ہے تو اس کی دیئے دلائل اقلیہ محض پھر ساتھیوں کی آرزو تھی کہ اگر ایسے انداز میں اردو میں لکھا جائے تو بہتر ہوگا پھر ام امان نے اردو میں لکھا دو جلدوں میں مرضیت التراجم تراجم اس میں ابتدا میں سورت کا دعویٰ ذکر کیا اس بات تو بدلال بطلا و نب شرف دعا اس توحید دلائل اقلیہ کے ساتھ یعنی ان دلائل کے ساتھ جس کو عقل سلیم مانتا ہے اب دیکھیں دلائل اقلیہ اللہ اللہ رفع باد بغیر عمد انتراؤنا اللہ ذات جس نے اونچا بنائے آسمانوں کو بغیر احمد ان ترونا بغیر کسی ستون کے جیسا کہ دیکھتے ہو تم سمستوال الارش یعنی آسمان کو اتنی بڑی چک کو بغیر ستونوں کو کس نے پیدا کیا عمر بن نفیل زید بن عمر بن نفیل کی اشعار ہے وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَضْلِ مَنِّ وَرَحْمَتِنَّ باستا اللہ موسیٰ رسولا منا دیا یا اللہ تو ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرحوم کے پاس بیجا قلتا لہو وزب وحارون فدوا الاللہ فرحوم اللذی کان باغیا تو آپ نے ان کو کہا کہ جاؤ فرحوم بھائی کو مسئلہ بیان کرو

فقولا لو والانتا سنگیتا هذه بداوتا دمعتا سکلت کما هیا وقولا لو من يخرج شمس زهرتان فاسلیو ما مستا من الارض زاہیا ورن کو کہہ دو کہ سورت صبح سر تم اٹا دیو تم نکال دیو اور جس ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے وہ بولا مئینگ اردایا وہ بولا لوم بت الحب ابسرا وہ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ لیا اور ان کو کہہ دو کہ درختوں کے اوپر ٹہنوں میں یہ پل تم نے اگائے تم نے پیدا کیا ہے جن میں عقل ہو یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اللہ سماج بغیر شمسا ول کمارو وہ تاڑی کیا تمہاری دیے سورج اور چاند پھر اللہ نے دلال پیش کیے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وجعل فيها رواسي وانهارا او هو الذي مد الارض والله ذات جس بچائیے زمين وجعل فيها رواسي وانهارا اور پیدا کیا ہے کیے اس میں پہاڑ اور جاری کیے ندیاں ومن كل الثمرات زوجین لیل النار ان لایا دل کو نیت کروں نیچے زمین کو تمہاری لیے بے بچایا اوپر آسمان کو تمہاری اوپر چھت بنا دیا تمہاری لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے پل پیدا کی مختلف قسم کی رات اور دن کو پیدا کیا وسلات دیکھیے تو متجاورات اور زمین میں کتاب ایک دوسرے سے ملتی ہوئے وجنات من آناب اور باغ انگور کے و ذرون اور کھٹیا و اور کھٹور کے درست سنوان وغیر سنوان یسقا بمائی واحد و نفضل باغ آلا باغ انفلو کل جب یہ دلال پیش کیے کہ خالق لکل شئن هو اللہ پیدا کرنے والا ہر چیز کا اللہ ہی ہے اوپر آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے نیچے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے تمہارے لیے مختلف قسم کے پل اگائے جب یہ دلائل پیش کیے تو پھر دوسرے قسم کے دلائل عالم میں کل شہن ہوا اللہ سب چیزوں کو جاننے والا اللہ یہ آٹھ نمبر آٹھ اللہ انسا نمو تغیز الارحام اللہ تزداد اللہ جانتا ہے اس کو جسے اٹھائے ہر عورت وہ روز کم کرتا ہے رحم وہ روز زیادہ کرتا ہے رحم اس کا مطلب یہ کہ بعض بچے عمر طبی سے جلدی پیدا ہو جاتے ہیں عام عمر طبی آٹھ نوے مہینے پہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار چھ مہینے کا بھی پیدا ہو جائے سات مہینے کا بھی وہ مت افراد اور کبھی کبھار زیادہ عمر ماں کے پیٹ میں رہ کر پیدا ہو جاتا ہے زاں کے نماز تقریباً دو سال بعد پیدا ہوا دو سال ماں کے پیٹ بیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عمر کو رپورٹ کی کہ دو سال میں باہر مسافر رہا اور اب میں واپس آیا تو میری بیوی کے پیٹ پہ بچہ ہے حامل آئے حالانکہ دو سال میں باہر رہا اور درمیان میں میں گھر نہیں آیا ہوں حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کیا کہ اس عورت کو سنسار کر دو حیرت مواز مجبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی فرمانے لئی کہ نہیں اب اس کو تم سنسار نہیں کر سکتے جب اس کا بیٹا پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمایا ٹھیک ہے جب اس عورت کا بیٹا پیدا ہوا تو پیدا ہوتی ہی وہ چلنے لگا کیونکہ ماں کے پیٹ میں وہ زیادہ زندگی گزارا تھا تو پیدا ہوتی ہی وہ چلنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لولا معاذ اللہ لولا معاذ اللہ لگا عمر اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر علاق ہو جاتا کیونکہ میں نے تو کیا تھا شیعہ آئی اور انہوں نے اس مہاورہ کو تبدیل کر دیا اس جملے کو تبدیل کر دیا انہوں نے کہا لولا علی اللہ لگا عمر معاذ کی جگہ انہوں نے علی کا نام رکھ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شیعہ کہنے لگے لولا علی اللہ لگا عمر یہ ایسی بات نہیں طبقات تم ابن بعد نے ذکر کیا ہے لولا معاذ لحلق عمر اصل جملہ ہی تھا لیکن شیعہ تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں ان میں نہ ہوا اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہو چکی ہے ان میں نہ ہوا کی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ابو رسود دولی جس نے کہا تھا او محمد علو بن شدید امو وانزد آو علیاء محمد علو بن شدید ام وانزد آو علیاء یا خل الارزل بنو کشیر تیوان الدہر ما تنسی علیاء بنو ام من نبی و اقربو احب الناس کلهم علیاء حضرت علی کے شاگرد تھے تو ابو الحسن دولی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہم دی قائدی بتائے نہ ہوا کہ ابو الحسن دولی نے اپنے شاگرد کو خلیل کو وہ قائدی بھی بتا دیے اور ساتھ ساتھ کچھ اور قائدی بھی شامل کر دیے خلیل نے اپنے شاگرد کو اور سب کو بتا دیے سیبرے نے اپنے شاگرد خلیل کو کیونکہ خلیل کے نام سے بارہ علماء گزرے علم نحو میں سیبرے نے پھر کتاب ہی کہا کتاب سیبرے اور اسی طرح علم نحو شروع ہوا تو علم نحو کی کتابوں میں آپ دیکھیں اکثر حاشیوں پہ جب حاشی میں ایک بات ختم ہو جاتی ہے اس کے آخر میں بارہ لکھتے ہیں یہ بارہ اصل میں ان بارہ اماموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو بارہ لکھتے ہیں اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں تو اصل میں یہ جملہ تھا لولا معاذ اللہ لگا عمر تو شیعوں نے اس کو بنا دیا لولا علی اللہ لگا عمر اور حضرت معاذ کا اسی وجہ سے بتا دیا اس نے کہا کہ ابھی تم اس کو سنسار نہیں کر سکتے اور جب بچہ پیدا ہوا چلنے لگا کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں سے زیادہ زندگی گزارا تھا اس نے اللہ ما تحمل مل گل وہ ماتا مو ماتا دو وہ گلو شہر آج مل رہا شہاد دل کبھی تو دوسرے قسم کے دلائل عالم بکل شئن انو اللہ پہلی قسم کے دلائل خالق لکل شئن سے پھر دلائل پیش کیے دیکھو عورت کی پیٹ میں بچاؤ یا بچیے بخت ہو یا بدبخت سعید ہو یا شکی اللہ ہی جانتا ہے عالمی کل سے اللہ پھر تیسری قسم کے دلائل پیش کیے حافظ آج نمبر گیارہ لہن مواق کے بعد تم نے بین یاد ہے یا فضل عمر اللہ اس بندی کے لیے فرشت محافظ ہے آگے ان سے اور پیچھے ان سے حفاظت کر دے ان کی اللہ کے حکم سے بی عمر اللہ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم پھر تیسری قسم کے دلائل اور چوتھی قسم کے دلائل پہلے قسم کے دلائل خالق لكل شيء هو الله دوسری قسم کے دلائل عالم لكل شيء هو الله تیسری قسم کے دلائل حافظ لکل شئن و اللہ چھوٹے قسم کے دلائل آت نمبر بارہ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْكَ خَوْفًا وَتَمَعًا وَيُنْشِهُ صَحَابَ اَسْتِقَالُ اللہ ذات جو دکھاتا ہے تم کو گھر چمک درانی کیلئے مسافروں کو اور امید دلانی کیلئے مقیم کو اور اٹھا لاتا ہے باری باری بادل مطلب یہ ہے متصرف فی هو الله ہر چیز میں متصرف اور اختیار مندر راجدار اللہ ہی ہے یہ چار قسم کے دلائل ذکر کی پہلی قسم کے خالق لکل گلی هو الله دوسری قسم کے عالم بکل گلی هو الله تیسرے قسم کے دلائل حافظ لکل کل و اللہ چھوٹے قسم کے دلائل چھوٹے قسم کے دلائل متصرفی کل سے و اللہ پھر پانچویں قسم کے دلائل کہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے محتاج راجز دیکھے ملائک بھی اللہ کے سامنے محتاج وہی سب وحان دی ون ملائی کا تو منفی باتیں ہو وہ سب رکھ اور پاکی بیان کرتا ہے اللہ کی رات فرشتہ اور دوسرے فرشتے منفی باتیں اللہ کے خوف سے ویرسل یہ جب یہ پانچ قسم کے دلائل ذکر کی کتنی کتنی کتنی پانچ پیر یہ پانچ دلائل ذکر کی پانچ قسم کے خالق لکل گلی سے اللہ عالم بكل شيء هو الله حافظ لكل شيء هو الله متصرف في كل شيء هو الله كلهم منقادون الى الله فرشتے اللہ کے سامنے محتاج اور عاجز تو مسئلہ توحید کو تفریح کر دیا آٹھ نمبر تیرہ لہو دعوت اللہ خاص اللہ کے لیے سچا پکارنا ہے لہو دعوت اللہ کو نبی شرف دعا ہے جب خالق لے کل شہنو اللہ عالم بھی کل شہنو اللہ حافظ لے کل شہنو اللہ متصرفی کل شہنو اللہ کل کل منتاتون الاللہ ملائک اللہ کے سامنے محتاج لہو دعوت الحق تو صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے مناسب ہووں کو کیا پکارتے ہو لہو دعوت اللہ اللہ کو صرف نہ لیے پکارنا ہے سچا یا دھون لاسو اللہ جبا سے دکھا دے لگا تھا اور پھر اس کی مثال جو غیر اللہ کو پکارتا ہو ایسی ہے جو کسی ندی اور نہر اور دریا کی کنارے بیٹھ جائے اللہ تم کو آگے کر دے اور پانی کو کہتا ہے وہ پانی آ جاؤ میری منہ میں وہ پانی آ جاؤ میری منہ میں جیسا کہ وہ پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا غیر اللہ وہ مدد نہیں کر سکتا وہ امداد نہیں کر سکتا الا کباز دیگر فی الالماء لیم غفاہو وما هو ببالنی وما دعاء الكافرین الا فی ظلال الكافر اس کو کہا جو غیر اللہ کو پکارتا ہے ہم کافر پھر اس کو کہا جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے ہم کافر پھر اس کو کہا جو غیر اللہ کو مددگار اللہ سمجھتا ہے وہ مارا تو اللہ فی ضلال کا ہے اس کی پکار بھی ضلالت اور کفر کی ہے یہ فتوا میں نے لگایا اللہ نے لگایا اللہ فرماتے وَمَا ہے الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي گرین اور نہیں وہ ما دعا روٹا گرین اللہ اور نہیں یہ پکار کافروں کی مگر ماز گمراہی یہ گمراہی ہے کہ غیر اللہ کو پکارے ہر گفائی یا پائے تو سر جست درج دل خلا شور شر بیٹھا جو کچھ مانگتے ہو اللہ سے مانگو غیر اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہر کے غیر حق رائے پہ سر صدر عالم ازو گمراہ تر اور جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اس سے زیادہ گمراہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا یہ دلائل اقلیہ مازا سغرا اور گمراہ یعنی دلائل عقل سلیم کے مطابق ہے سارے مانتے ہیں کہ آسمانوں کو پیدا کرنے پیدا کرنے والا ہے اللہ زمین کو پیدا کرنے والا ہے اللہ سمندروں اور نہروں کو پیدا کرنے والا ہے اللہ پلوں کو پیدا کرنے والا ہے اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کرنے والا ہے اللہ سارے مانتے ہیں له دعوة الحق والذين يعدون من دونه لا سجيبون لهم بشار إلا كباسد كفئ إلى الماء ليبلغ فعه وما هو بباله وما دعه الكافرين إلا في ظلال اسی طرح پچیس دلائل اقلیہ سورہ آل عمران میں ایک ایک دلیل کہ اللہ حجت پورا کرنے والا ہے اور اللہ تعالی کی بغیر کوئی آجات پورا کرنے والا نہیں اور اسی طرح گیارہ دلال آخری سرحد ملک میں اور گیارہویں کے رد اور اس میں گیارہ دلائل سورح ملک میں کہ اللہ تعالیٰ برگت ڈالنے والا ہے اللہ کے بغیر کوئی برکت ڈالنے والا نہیں ہے اور اس پہ گیارہ دلائل ذکر کی گیارہویں کی رت گیارہ دلائل کے ساتھ اور پھر وجہ ذکر کیا کہ غیر اللہ کے نام پہ نظم و نیاز دیتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ منت اور منوتی دیتے ہیں کیوں قرآن سی دوری ہے اور آج نمبر آٹھ میں اس کا سبب ذکر کیا کل رکیا گیا وہ جم سالم لم گنت حالمیاد جب بھی ڈالا جائے گا جہنم میں جانمیوں میں سے ایک گروہ سالم فضا میں دریافت کریں گے ان سے جانم کی عبادت کرنے والے الامیات گم نظیر کیا نہیں آتا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نظیر کا اطلاق پیغمبر بھی بھی ہو سکتا ہے اور عالم اور مولوی بھی بھی ہو سکتا ہے واللہ علاقوں میں جنات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی معاہد عالم نہیں آیا تھا تمہارے تم سے بھی پوچھا جائے گا تمہارے پاس کوئی اشاعت ہی نہیں آیا تھا اشاعت تو ہی تو سننے والا نہیں آیا تھا الحمد گم نظیر بلا کا جانا نذیر تمہارے پاس کوئی پتیری نہیں آیا تھا کہ قرآن سنایا تھا الحمد گم ن قالو بلا قد جاءنا نذیرون کہیں کہنگی بے شک آئی تھی ہمارے پاس درانی والے فکذبنا مگر من ہم نے تقزیب کی وقلنا ما نزل اللہ من شعر ہم نے ان کی ہاں، ان کو کہا ہم نے کاما نظر اللہ من نہیں بیجی اللہ نے کوئی ہوئی کبیر نہیں ہو تم مگر کلی بڑی گمراہی میں وقالو لو کننا نسمو او ناکلو ما کننا بھی گی لو کننا نسمو او ناکلو ہائے ہائے لو کننا نسمو او ناکلو کہیں گے اگر ہم نے سنا ہوتا قرآن کو اور خود کو سمجھایا ہوتا ما کننا فی اصحاب سعیر تو نہ ہوتے ہم جہنم میں ذنبہم فسوکن لے اصحاب سعیر نہ قرآن کو سنا اور نہ قرآن کو سمجھاتا اسی وجہ سے ان کا ٹکانہ جہنم ہو گیا اور یہ وجہ بھی بیان کیا اور گیارہ دلائل پیش کیے دلائل یا کیا دلیل تبارک اللذی لی بیا ملک برکت والا او ذات تبارک اللذی لیے اس بات تو ہی بین برکت تبارک اللذی بیاد الملک برکت والا ہوئے جس کے آج میں تمام اختیارات تیری دلیل دوسری دلیل وَوَا لَا قُلِّ شَئِن قَدِيرُ وَا اللَّهَ هَرْ اَتْ چِیز پَرْ قَادِرُ تیسری دلیل اللذی غلق الموت والحیات وہ ذات جس نے پیدا کیے موت اور زندگی چھوٹی دویل سب الگ انتبا کا وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے سات آسمان سات آسمانوں کو تب کے تب کیے اور پھر دلیل وَلَقَدْ زَيَّنَّ سَمَا دُنْيَا بِمَسَابِيَ آج نمبر پانچ اولا قد زیننا سماع دنیا بمشابیا اور بلا شبہ سجائے ہم نے آسمان قریب دنیا کے چراغ و تاروں سے ہم نے چراغ پیدا کیا آسمان میں اور پھر دلیل ہے جب ان کا ذکر کیا کہ قرآن کریم کو انہوں نے نہیں مانا اسی وجہ سے جان نمائے تو پھر دلیل آج نمبر تیرہ واسرو کو لگم ای جارو بیر انہو علیم مغاد صدور عالم بی کل شینو اللہ اور پھر دلیل آت نمبر پندرہ والذی جعل لگم لرد ضرورن فانسو بی مناک بیہا اللہ یو ذات جس نے پیدا کیے تمہاری لیے زمین نرم اللہ یہ نرم زمین تمہارے لیے کس نے پیدا کیا وہ گلوں میں اور کہو اللہ کی رزق سے تمہاری لیے رزق کس نے پیدا کیا پھر دلیل ہے اللہ نیارا علاقے آدمر انیس کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کو اپنی اوپر پر پہلاتی اور سمیٹی ہوئی ہے یہ پرندوں کو دیکھو یہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کے درمیان اڑنے والی پھر آج بڑی کس امن حاضر لذیل حکم انام سر اس گئلو بھی اور پھر دلیل ذکر کیا انشاکم جان الگ موسم ہو الگ سار ذات جس نے پیدا کیا ہے تم کو اور بنائے تمہارے لیے کام اور آنکھیں اور دل پھر دلیل قل ذراكم في الارض تو تشرون تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے اور پھر آخر میں دلیل ذکر کیا قل ارهيتم من اصبح مال غورا فمن ياتيكم بماء معين کہہ دیجئے میرے پیغمبر ذرا ہی تو بتاؤ کیا اگر چلا جائے پانی تمہارا گہرائی میں اتنا جسے حاصل نہ کیا جا سکے تو کہ کون ہے جو لے آئے تمہارے لیے پانی صاف بہتا ہوا یہ گیارہ دلائل اقلیہ ذکر کی تبارک اللذی بیادی ملک برکت ڈالنے والا وزات جس کے ہاتھ میں اختیارات برکت ڈالنے والا ہو جو ہر چیز پر قادر ہے برکت ڈالنے والا وزات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے <clears throat> برکت والا وزات جس نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے برگت ڈالنے والا ذات جو جو کے بے و آئے برگت ڈالنے والا ذات جس نے تمہارے لیے نرم زمین پیدا کیا ہے برگت ڈالنے والا ذات جس نے آسمان میں ستارے پیدا کیے برگت ڈالنے والا ذات جس نے پرندوں کو پیدا کیا ہے برکت ڈالنے والا ہوں ذات جو تمہیں رزق دیتا ہے برکت ڈالنے والا ہوں ذات جس نے تمہارے کانوں میں تمہارے آنکھوں میں تمہارے دلوں میں برکت ڈالا ہے برکت ڈالنے والا ہوں ذات جس نے تمہارے لیے زمین میں پل اگائی ہے برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے نیچے پانی پیدا کیا ہے تو تم غیر اللہ کو پکارتے ہو یہ ہے دلائل اقلی یا محضا یعنی جب انسان کا عقلی سلیم ہو جانتا ہے کہ یہ چیزیں کسی ذات نے پیدا کی ہے اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات تو جب اس نے ساری دنیا پیدا کی اوپر پیدا کی نیچے پیدا کی درمیان میں پرندوں کو پیدا کیا پانی برساتا ہے رزق دیتا ہے پل دیتا ہے مجھے پیدا کیا میں کیوں ان کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا ہوں اسی طرح سورت العمان میں پچیس دلائل اقلیہ ذکر کیے اس بات میں کہ حاجات پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں یہ دلائل اقلیہ اخلیہ دوسرے قسم کے دلائل دلائل اقلیہ مسکت للخصم یعنی وہ دلائل اقلیہ جس جو آپ پیش کریں تو آپ کا خصم اور مقابل وہ چپ رہتا ہے جواب ہی نہیں دے سکتا جیسا کہ سورت الانعام آت آٹھ نمبر چالیس نکالیے سورت سورة الانعام آت نمبر چالیس جلال یا مسکت مشکل خسم جب آپ دلیل پیش کریں اور ان سے پوچھے تو بالکل اس کا منہ بند رہتا ہے اور جواب ہی نہیں دے سکتا سورت نام ساتواں پارا آٹھ نمبر چالیس کو رائے ہوتا گمنا تا گمو باب اللہ یہ ادھر گمو سا تو اگر اللہ تم ان کو تم شادی کہہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا یا آ جائے تم پر آخری گڑی قیامت تو آیا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گی تم ان کو تم سادگی اگر ہو تم سچے ابھی کچھ بھی نہیں کہتے نہ ہاں کہتے اور نہ نہیں کہتے اب چھپ گئے یہ چپ ہے تو تم کہہ تو بل نہ بہت نہیں لے ان شاء اللہ بلکہ اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارو گی تم تو دور کر دے گا وہ مصیبت جس کے لیے تم مدد مانتے ہو انشاء اگر چاہی اللہ وہ سو نما دو اور بھول جاؤ گے تم اسے جن کو تم شریک قرار دیتے ہو یہ دلیل عقلی مسکت للحسن یعنی وہ چپ گیا جواب ہی نہیں دے سکتا تیسری قسم کے دلال عقلیہ اعترافیہ دلال عقلیہ اعترافیہ کا مطلب یہ کہ جب آپ دلیل پیش کریں گے تو یہ اقرار کریں گے کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں لیکن پھر نتیجہ نہیں مانتا دلیل مانتا ہے نتیجہ نہیں مانتا غیر اللہ کو پکارتے مثلا سورت المومنون ہاتھ نمبر چوراسی نکالے سورت المومنون آٹھ نمبر چوراسی اٹھارہ پارا دلیل آخری اعترافی قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر کس کی نے اختیار زمین اور ان کا جو ہے اس میں جو ہے قل ارض الارض ومن فيها کہہ دیجئے میرے پیغمبر کس کے اختیار میں زمین اور ان چیزوں کا جو اس زمین میں ہے ان کو تم تعلمون اگر تم سمجھتے ہو اب یہ کہیں گے سیلا للہ جلدی یہ کہیں گے اللہ کے اختیار میں ہے اور سین لا لن استعجال یعنی بلا تجسم فکرن سین لا استحجال کے لیے یعنی اب یہ سوچتے نہیں کیونکہ انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کے ظاہر ہو جاتا ہے اسی وجہ سے لال نے سے جان تو من آئی کل الارض ومن ہاں ان کو میں کہہ دیجئے میرے پیغمبر کس کی لئے اتیار زمین اور ان کا جو ہے اس میں ان کو تم کار مونگر تم سمجھتے ہو سیاب للہ جلد یہ کہیں گے اللہ کے اختیار میں قلنا فلا تذکرون کہہ دیجئے کیا تم نصیحت نہیں لیتے جب اختیارات اللہ کے ہیں تو دوسروں کو کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتی ہو کسی کو بخار کا ذمہ دار اور کسی کو اولاد کا ذمہ دار کبھی ایک بابی کے دربار پہ جاتے اور کبھی دوسرے کے کبھی ایک پیر کے دربار پہ جاتے اور کبھی دوسرے کے سَيَقُولُنَ لِلَّهُ قُلْ لَا فَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ سَمَوَاتِ سَبِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہہ دیجئے کون ہے مالک صاحب آسمانوں کا مالک علی شان عرش کا سیقولون للہ جلدی کہیں گے اللہ کی اختیار میں کلا بلا تتخون پہلے فرمایا فرما فلا بلا پھر فرمایا کلا فلا پھر تو پھر کیوں تم اپنے آپ کو نہیں بچاتی شرک اور کفر سے قل من بیده ملکوت کل شئین وہو یجیرو ولا یجار والے ان کنتم تم تعلیمون کہہ دیجئے کونے او ذات جس کے آدم اختیار اور ایک شئے کا اور او پناہ دیتا ہے مغمکات کو اور بنا نہیں دے سکتا کوئی اس کے مقابلے میں اگر تم سمجھتے ہو سیاب اللہ جلدی کہیں گے وہ اللہ کے اختیار میں کل افان تشہر میں تو کہہ دیجئے پھر کس طرح سے جادو ہو گیا تم پر پاگل ہو گئی کہ اللہ کے دربار کو چھوڑ دو اللہ کو چھوڑ دو ہو اللہ کو پکار دے اب یہ دلائل عقلیہ اعترافیہ یعنی وہ دلائل عقلی جو سلیم کے مطابق ہو ولی اقرار کرتے ہیں مانتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور پھر بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے تو قرآن کریم کے اس بات کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے الدلائل العقلیہ جب ایک مسئلہ ثابت کرتا ہے تو دلائل اخلیہ کے ساتھ یعنی ان دلائل کے ساتھ جو عقل سلیم کے مطابق ہیں وہ دلائل عقلیہ کبھی دلائل عقلیہ ماضا کبھی دلائل عقلیہ انسانی مشکل خسم اور کبھی دلال افلیہ اعترافیہ یعنی اقرار کرتے ہیں خسم اس پر مانتے ہیں دلائل لیکن پھر اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا سانجا اور شریک کوئی نہیں یہ دلائل افلیہ دوسری قسم کے دلائل نقلیہ دلائل نقلیہ یعنی نقل پہلو والوں سے یہ دلائل نقلی نقلیا دو قسم کے ہیں ایک ہے نقلی نقلیا اجمائی اور دوسرے قسم کے نقلی نقلیا انفرادی نقلی نقلیا انفرادی کبھی انبیاء علیہ السلام سے یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ان کے تقاریر کو ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھے انبیاء علیہ السلام اللہ نے محبوس کیے تو فلاں نبی نے یہ مسئلہ بیان کیا فلان نبی نے یہ مسئلہ بیان کیا فلاں نبی نے یہ مسئلہ بیان کیا دلال نقلیہ من الانبیاء کبھی دلائل نفلیہ من الملائکہ کہ ملائک نے یہ کہا ہے کیا معالم الغیب نہیں جب ملائک خود کہتے ہیں معالم الغیب نہیں ان کو کیسے عالم الغیب سمجھتے ہو اسی طرح تیسرے قسم کے دلال نکلی آئے من العباد اسمال دلائل نقلی اور نیک بندوں سے نیک بندوں کے واقعات ذکر کرتے ہیں کہ دیکھ فلان ایک بندہ صاحب یاسین فلان ایک بندہ اس نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کبھی دلائل نقلی من الجن جنات میں سے کہ دیکھ جنات نے یہ بیان کیا ہے ولا نصر کا بنادا وغیرہ پھر بعد میں تفصیل کر لیں گے دلائل نقلیہ من الجن اور پانچویں قسم کے دلائل نقلیہ من الکتب السابقہ پرانے زمانے کی کتابوں سے کہ دیکھیں پرانی کریم سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالی نے نازل کی تھی کتابوں میں بھی اس مسئلے کا ذکر تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں تو دلائل نقلیہ کے پانچ اقسامیں دلائل نقلیہ من الانبیاء دوسری قسم ہے دلائل آ من الملائکہ تیسری قسم ہے دلائل نکلی من العباد بادشاہ چھٹی قسم دلال الجن اور پانچ جن اور پانچویں دلال نقلی من الکتب السابقہ پرانی کتابوں سے کہ پرانے زمانے کے کتابوں میں بھی یہ مسئلہ ذکر کیا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد وقع کے بعد اس کی تفصیل کر لیں گے